صورت الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت بھی نفسیاتی فلسفیاتی اعتبار سے بہت اونچی ہے اور وہ کیا ہے سمجھ لیجئے جب کبھی اللہ کا بندہ کوئی جس کی اخلاقی حص بیدار ہو بات وہیں سے چل رہی ہے اخلاقی حص الحمہ خجو رہا و تقوا وہ اگر کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے ظلم ہے ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریب ہے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں خود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی اس پہ کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالآخر بسا اوقات انسان اس دوسرے پر پہنچتا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گندی مخلوق اس میں خیر ہے ہی نہیں خیر کا کوئی پہلو نہیں اور یہ میں آپ سے کر دوں آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان میں کوئی اعلیٰ شہ ہے ہی نہیں یا پیٹ ہے یا اس کا اس کی شہوت ہے یا حب تفوق ہے یا اینیمل انسٹنگ ہے کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکالوجسٹ کو بتا دیجئے کہ وہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی حساس انسان پر اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے گند کی پوٹ ہی نہیں ہے اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے وہ تین زیتون گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون وہ تور سی دین اور گواہ ہے وہ پہاڑ تور سینا وہ حضل بلد الامین اور گواہ ہے یہ شہر امین امن والا شہر لقد خلق مل انسان اپنی آخر تقویم ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر بہت عمدہ تخلیق پر بنایا تھا اب قسموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے تین انجیر یہ اس علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی ساڑھے نو سو برس تک زیتون اس پہاڑی کا نام ہے اور وہاں زیتون کے درخت سے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ مشہور پہاڑی کا واس اسی پر آپ کے آزاد تبلیغی بباعث ہوئے تور سینی تو واضح ہے حضرت موسا علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی حاضل بلد الامین اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں اگر کسی کا خیال یہ کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھے ہمارے بندے نوح کو یاد کرے ہمارے بندے عیسیٰ کو یاد کرے وہ بھی تو انسان تھا موسا جو رب سے ہم کلام ہوا تھا اور دیکھ لیں اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بلد امین میں نظر آ رہا ہے کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی ہم نے یہ دوسری بات ہے آپ اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیں حیوان بنا لیں فلا تکون کل نذیر نس اللہ ہوں یہ تو آپ کا کام ہے آپ نے کیا ہے یہ گراوٹ تو آپ کو ملی ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا آدم مسجود ملائک آدم خلق ادیا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ملکت کرم نہ بنی آدم حمل اللہ ہوں برے بل بہرے یہ ساری آیات جو اتنی پرانے مجید میں تو انسان سرشت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کرتا رہا ہوں اب ان تمام چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے وہ تین و و و زیتون تور حاضر بلد المین لقن انسان آسن تقریب ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے ردد نہ ہو اسفلا اب اسے اس جسد حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اب اوپر اٹھنا ہوگا اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے الزین ال الزین عام اب یہ ایمان اور عمل صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں اور دوسری محنت عمل صالح ہے الزین الزینہ عامل صالحات ہے فلاح مجرون غیر و ممنون تو ان کے لیے تو اجر و ثواب ہوگا جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا یو قزم کا بادن اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں کچھ پست ہیں کچھ گھٹیا ہیں کچھ بڑھیا ہیں تو سوال یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں پھر کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر احکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیکوکار بندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو ایک جیسا کر دے تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کے کردار موجود رہے ہیں جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں ہم نے بھی تمہیں دکھا دیے نا بوسا بھی اللہ کا بندہ تھا انسان تھا عیسا بھی تو ایک انسان تھا یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے اگرچہ ادھر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے کا کل انعام بلہم اول افل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم